ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض افراد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت آتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے لو اور کھا لو یہ لوگ نئے نئے کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوہتر